ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون والذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون اور آپ کو اے نبی ان کو و مشرقین کی باتیں غم میں نہ ڈالیں تمام تر غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے وہ سنتے ہیں جانتے ہیں یاد رکھیے کہ جتنے کچھ آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں یہ سب اللہ ہی کے ہیں اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکا کی عبادت کر رہے ہیں کس چیز کا اتباع کر رہے ہیں محض بے صنعت خیال کا اتباع کر رہے ہیں اور محض قیاسی باتیں کر رہے ہیں وہ ایسے ہیں جنہوں نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن بھی اس طور پر بنایا کہ دیکھنے بھالنے کا ذریعہ ہے اس میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں سامعین بن آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے اللہ تعالیٰ کی بعض نشانیوں کا بیان اللہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ مشرقین کا یہ قول آپ کو رنجیدہ نہ کرے آپ ان پر غالب آنے کے لیے اللہ سے مدد مانگیں اللہ ہی پر بھروسہ کریں ہر طرح کی عزت اور غلبہ اللہ اور اللہ کے رسول اور ایمان والے بندوں کے لیے ہے وہ اللہ اپنے بندوں کی باتوں کو سنتے اور ان کے احوال کو جانتے ہیں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مشرقین جن بتوں تو دو جھنڈوں پیروں فقیروں درگاہوں کی عبادت کرتے ہیں وہ درگاہیں وہ جھنڈے وہ کنڈے وہ قبر والے اولیاء انبیاء نہ ضرر پہنچانے پر قادر ہیں نہ نفع دینے پر نہ ان مشرقین کے پاس کوئی معقول دلیل ہی ہے یہ مشرق تو جھوٹ اور اٹکل اور قیاس آریوں کی پیروی کر رہے ہیں پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رات بنائی تاکہ دن بھر کی تھکان سے سکون و راحت حاصل کریں اور دن کو حصول معاش کی خاطر روشن بنایا وہ دن میں سفر کرتے ہیں اور روشنی کے اندر ان کے دیگر مصالح ہیں ان دلائل کو سن کر عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے ان آیتوں میں نشانیاں ہیں چنانچہ ان آیتوں میں نشانیاں ہیں اور وہ عظمت خالق پر دلیل لاتے ہیں